وبارك وسلم میرے پیر و مرشد مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرکتہ اپنے تمام اوصاف میں منفرد پیر تھے ان میں کوئی تکلف نہیں تھا اور انسان کو انسان بنانے کے ان کے بعد ڈھنگ موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو خصوصی ربط تھا اور سنت پر عمل کرنے کا کرنے کا والع عشق تھا میں نے پورے پاکستان کا چکر لگایا تھا جس طرح میں پیر چاہتا تھا مجھے ویسے نہیں ملتا تھا آخرکار مجھے حضرت شیخ کی ذات ببرکات مل گئی اور میں نے سمجھ گیا کہ جو میرا صبر ہے اور میرا جو خواہش ہے اور جو خیالات ہیں وہ اس پیر و مرشد میں مکمل ہیں علامات موجود ہیں میرے پیر و مرشد مرشد عالم فرماتے تھے کہ بیت ہونے سے پہلے تین باتیں سمجھو نمبر ایک بیت کا مقصد کیا ہے نمبر دو بیت کے فائدے کیا ہیں نمبر تین بیت کی نیت کیا ہے تو آپ بھی سمجھیں بیعت کا مقصد کیا ہے بیعت کا کے فائدے کیا ہیں بیعت کی نیت کیا ہے بیعت کا مقصد ہے تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی اصلاح آدمی اس لیے بیعت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہ ہو عزت ملے گی تعلق ہوگا شہرت ہوگی مدد ہوگی نہیں نہیں بلکہ خالص اور خالص جو بیت ہو اس مقصد کے لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی شان ہے ابھی بیت ہونے والا وہاں موجود ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ چہرے تک نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے میں اس پر راضی ہوں بیت میں ایسی کوئی راز کی بات ہے بیت میں ایسے کوئی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں روزہ ختم ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں حج ختم ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں لیکن بیت ابھی شروع ہوتی ہے اللہ رضا کا اعلان کر دیتے ہیں دوسرا مقصد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آدمی اس لیے بیت ہو تاکہ مجھے سنت پر اتباع کرنے کا شوق پیدا ہو ذوق پیدا ہو سلیقہ آئے اور مجھے سنت سے محبت ہو میرے دل میں سنت کی عظمت آئے میں ہر کام سنت کے مطابق کروں بیت اس لیے ہو کہ مجھے یہ سنت کی عظمت محبت ملے گی اللہ کی طرف سے لیکن شیخ کی طرف سے شیخ کے سینے سے ملے گی دو نمبر تین مقصد ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح اپنی اصلاح کہ میرے اندر قسم و قسم کی کمزوریاں ہیں میں چاہتا ہوں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اپنی اصلاح کراؤں میری نماز صحیح نہیں میرے معاملات صحیح نہیں میرے گھریلو حالات صحیح نہیں میری دکانداری صحیح نہیں میں اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہدایات حاصل کرتا رہوں اور اپنی اصلاح کرتا رہوں یہ بیت کے تین مقاصد ہیں تو جان بیت ہونے سے پہلے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک بیت کا مقصد نے بتا دیا وہ تین مقصد ہے نمبر دو بیت کے فائدے بیت کے فائدے خود قرآن میں ہیں نمبر ایک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرماتے ہیں جو آپ سے بیت ہو گئے ناراضی بازی ہو گئے اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے ہمیں نماز سے کیا چاہیے روزے سے کیا چاہیے ہمارا مقصد تو اصل اللہ کی رضا ہے فعالم معافی قلوب فنزل السکینہ میں ان کے دل کی پریشانیوں کو جانتا ہوں اور ان کی ان کی پریشانیوں کو اور ان کے اضطراب کو جانتا ہوں میں ان کے دل پر سکون نظر کر دیا بیت کا دوسرا فائدہ یہ ہے جب آدمی بیت ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سکینہ ایک سکون اللہ عطا کر دیتے ہیں با ہم فتح قریبہ اور میں اس کو فتوحات قریبہ عطا کرتا ہوں یعنی جو کام کرے گا میں اس کے اس کو اس کو فتح فتح فتح عطا کروں گا سفر کرے گا میں اس کو وسیلہ ظفر بناؤں گا تو یہ دوسرا فائدہ ہے میں مغانمہ کثیرہ میں ان کو کثیر غنیمتیں عطا کروں گا اور عجیب ہے جب آدمی سلسلہ نقش بند میں بیت ہو اور ہدایات کی پوری پوری تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی فراغ کر دیتے ہیں کہ لکھتے ہیں اس کو حج نصیب ہوتا ہے کفا عید اللہ سے رقم اور میں اللہ دشمن کے ہاتھوں کو پکڑوں گا دشمن ہیں تمہارے جنات سے بھی انسانوں سے بھی وہ اٹھیں گے ضرور لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے میں ان کو بیت کی برکت کی وجہ سے ان ہاتھوں کو پکڑ لوں گا تکون و آیا تھا اور تم مومنین کے لیے روشن مینار بن جاؤ گے یعنی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے یہ ہیں بیت کے فوائد اور تیسری بات جاننی تھی بیت کی نیت اس کو سمجھو بیت کی نیت بیت لینا اصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہمارا تمہارا کام نہیں ہے میں کون ہوں کہ میں تمہاری بیت لوں تمہارے جیسا انسان ہوں میری وہ تمام تر کمزوریاں ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں اصل کام یہ بیت گاہ نبی علیہ السلام کا ہے وہ یوزکی ہم تم ان کے دلوں کو پاک کرو لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خاتم النبیین ہیں آپ کی نبوت کا دروازہ بند لیکن جو وظائف نبوت ہیں اعمال نبوت ہیں اور جو آپ کے ذمیہ کام ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گے آپ خاتم النبیین ہیں نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہیں لیکن آپ کے جو ذمیہ کام ہیں اور آپ کے جو وظائف وظیف وظائف ہیں جہاں ہیں وہ کیا تک جاری رہیں گے آپ نے وہ ذمہ لگائے صحابہ کے صحابہ نے تابعین کے تابعین نے تبا تابعین کے یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے شیخ تک پہنچا اب میرے شیخ اپنی طرف سے بیعت نہیں کرتے تھے اپنے شیخ کی طرف سے وہ اپنے شہر کی طرف سے وہ اپنے شہر کی طرف سے حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ پہنچتا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق حضور اقدس وسلم سے ہے تو یعنی ذرائع اور وسائل سے ہمارا تعلق حضور اقدس سے ہو جاتے ہو جائے گا دیکھو کیسی عظیم نسبت ہے اب آپ جو میری بیت ہوں گے میری بیت نہیں ہوں گے میں تو ظاہر طور پر آپ سے بیت لوں گا لیکن میرے واسطے سے میرے ذریعے سے آپ کی بیعت حضرت میرے شہر سے ہوگی ان کے اپنے شہر سے ان کے اپنے شہر سے تا حضرت ابو بکر صدیق تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہو جائے گا سب کو الحمد للہ الحمد للہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور <clears throat> اللہ پاک فرماتے ہیں ان الزین یبایعون کا یقین کرو جو آپ کی بیعت ہو گئے انما یبایعون اللہ وہ میں اللہ کی بیعت ہو گئے اے میرے پیغمبر جو آپ کی بیعت ہو گئے وہ میں اللہ کی بیعت ہو گئے تو جن کے تعلق جن کی بیعت حضور اقدر سے ہو گئی ان کے واسطے سے پھر ان کا تعلق اللہ پاک سے ہو گیا کیسی عظیم بات ید اللہ فوق کا اس کو سمجھو ید اللہ فوق ایدیہم بیعت کے وقت نیچے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا اس کے اوپر بیعت ہونے والا کا ہوتا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر ید اللہ فوق کا عید میں اللہ کا ہاتھ ہے نیچے میرے حبیب کا ہاتھ اوپر میرا ہاتھ اور درمیان میں اس بیعت ہونے والے کا ہاتھ بتاؤ اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے اس کا کوئی ایمان چھین سکتا ہے اس لیے میرے شہر کہتے تھے کہ میں میں سمجھتا ہوں بیت ہونا واجب ہے بیت ہونا فرض واجب ہے لیکن چونکہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے ان کو فرض واجب نہیں کہا ہم تو نہیں ہیں لیکن ہے یہ فرض واجب اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے گناہ گار وہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اولیاء کرام بنا دیتے ہیں اولیاء کرام بنا دیتے ہیں اس لیے آپ کا تعلق ان ذرائع اور وسائل سے اللہ پاک سے ہو رہا ہے اور پھر جو وظائف میں ذمہ لگاؤں گا وہ آپ نے کرنے ہیں میں رومال دے رہا ہوں اس کو لمبا کر لو پھر ایک دوسرے کا پیچھے دامن پکڑ لو پھر ایک دوسرے کا پیچھے دامن پکڑتے جاؤ یا رومال سے رومال باندھتے جاؤ بیت کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ اور گناہوں سے کرنی ہے پہلے توبہ تاکہ توبہ طائب ہو کے اللہ کو راضی کر لیں پھر ہماری بیت قبول ہوگی تو میں توبہ کے الفاظ پڑھتا ہوں آپ سارے حضرات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی استغفر اللہ اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه واتوب اليه يا الله يا الله میری سچی دل سے توبہ ہے میری سچی دل سے توبہ ہے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدت سے تمام گناہوں سے اے اللہ میں نادم ہوں میں شرمسار ہوں تیرا دیا ہوا کھاتا ہوں تیری زمین پہ رہتا ہوں تیرا دیا ہوا پانی پیتا ہوں تیرے دیے ہوئی چیزیں کھاتا ہوں اور پھر تیری نافرمانی کرتا ہوں میں کتنا گندا انسان ہوں تیرے زمین کو پلید کرتا ہوں تیرے تیرے بندے بندوں کو دکھاتا ہوں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ربی استغفر اللہ من رفیع الیہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز بازار پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نسلوں کی حفاظت کروں گا اے اللہ میں سچے دل لے کے آیا ہوں میں سچا دل لے کے آیا ہوں نہ میں جھوٹا ہوں نہ میں منافق ہوں اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں آئندہ نہیں کروں گا میں آئندہ نہیں کروں گا میں آئندہ نہیں کروں گا مجھے استقامت نصیب کرنا اے اللہ مجھے نفس و شیطان سے چھڑا برے ساتھی بری مجلس سے محفوظ برے اعمال سے محفوظ استغفر اللہ استغفر استغفر اللہ اللہ من كل ذنب وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اب جنہوں نے بیعت ہونا ہو وہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آمنت باللہ کما آمنت بے اسمائی و صفات و جبیہ احکامی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر و قدر خیر و شرگی من الله تعالى بعد الموت یا اللہ میری بہن قبول فرما میری توبہ قبول فرما میں اللہ مجھے محرومی سے بچا مجھے لانت سے بچا اے اللہ میں تجھ مترس تشی کو مانگتا ہوں میں تجھ مترس تجی کو مانگتا ہوں میں تجھ ترس تشی کو مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بڑے خوش ہیں اللہ کی خوشی سے فائدہ اٹھاؤ جو چاہو مانگو دل کھول کے مانگو دم پھیلا کے مانگو میرے اللہ دینے کے لیے تیار ہیں لینے والے بن جاؤ لینے والے بن جاؤ لینے والے بن جاؤ اے اللہ اپنی رضا اپنے نصیب کرنا اپنا ذوق شوق نصیب کرنا اپنی توجہ طرف تو فرما اے اللہ بن حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اے اللہ میں تو سے تجھی کو مانگتا ہوں اے اللہ میں تو سے تجھی کو مانگتا ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ مجھے اللہ والے عمار کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ مجھے سنت کے لیے میرے دل کھول دے میرے دل میں سنت کی عظمت پیدا کر دے اپنے حبیب وسلم کی محبت ادا کرواتے اے اللہ اے اللہ میرے دل کو گناہ گندگیوں گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دے میرے زبان میں نور پیدا کر دے میرے دماغ میں نور پیدا کر دے میرے ہڈیوں میں چمڑے میں گوشت میں نور پیدا کر دے میرے نور کا دے اے اللہ اللهم إنا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 چاہتا ہوں ناسر حدیب صاحب دوبارہ